تذکرہ ہو رہا تھا کہ روح کیا چیز ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والم روح اول ما من حقیقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روح کی حقیقت کے بارے میں سب سے پہلے چیز کا ادراک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مبتا ہے حیات حیوانی کا بلکہ اس سے بھی پہلے جہاں شاہ صاحب نے روح پر بات کی ہے اور شروع جو اس باپ کو فرمایا ہے تو کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالی اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ روح اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ روح کیا چیز ہے کوئی روح من امر ربی انہیں کہیے کہ روح میرے پرورتگار کا امر ہے اور اللہ کے عالم خلق اور عالم امر پہ اس سے پہلے کچھ مرتبہ بات ہو رہی تھی وماوتی تم تم العلم اللہ کلیلا اور تم لوگوں کو روح کے بارے میں اس عالم امر کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا فقر العامش اور عامش رحمت اللہ علیہ نے یہ قرآت کی من روایت ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآت میں آتا ہے کہ وما اوتو من العلم اللہ کلیلہ کہ وہ نہیں دیے گئے روح کے بارے میں علم مگر تھوڑا تھا وَيُعْلَمُ مِنْ هُنَالِكَ اور یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان الخطاب کہ یہ اصل میں اللہ تعالی نے جو خطاب فرمایا ہے یہ ان سوال پوچھنے والوں میں سے ہے جو یہودی تھے اور روح کے بارے میں دریافت کر رہے تھے ولیست اور ایسے نہیں ہے کہ الآیت نقصن کی آیت اس بارے میں قطعی فیصلہ کرتی ہو کہ انہ لا یعلم احد من الامت المرحومہ کہ اس امت مرحومہ کے بارے میں بھی فیصلہ یہی ہے کہ یہ بھی روح کے بارے میں یا روح کی حقیقت کے بارے میں بہت تھوڑا جانتے ہیں کما یوزن جیسے کہ لوگوں کا گمان ہے وَلَيْسَ كُلُّ مَا سَكَتْ عَنْهِ الشَّرْعَ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہر وہ معاملہ جس میں شریعت چپ رہے اور لوگ یہ سمجھیں کہ اس چیز کو جاننا ممکن نہیں ہے ایسے نہیں ہوتا بلکہ بلکہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں شریعت خاموش رہتی ہے اس وجہ سے کہ انہو معرفت دقیقہ کہ اس بات کو سمجھنا یہ بہت مشکل ہے تو اس لیے یہ درست نہیں ہوگا کہ جمہور امت کے جمہور کے بارے میں یہ خیال رکھا جائے کہ غرور کی حقیقت سے واقف نہیں تھے ان امکن لباس اصل حقیقت یہ ہے کہ اس کی تفصیل کچھ افراد کے لیے ممکن ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس عبادت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت واضح طور پر اس فرما دی سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نے چونکہ یہ کہہ دیا کہ روح کے بارے میں تم العلم اللہ علم کہ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے تو اب روح کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے عام طور پہ ایسے ہی ہے اور وہ مفسرین جنہوں نے گہرائی سے ان چیزوں کو نہیں پڑھا وہ جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں تو وہ بھی یہی لکھ دیتے ہیں کہ روح کے بارے میں تفصیلات کا جاننا انسان کے لیے ممکن نہیں کیونکہ قرآن میں آ گیا تو یہ نقص ہو گیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی نفی فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں یہ کوئی نقص نہیں ہوئی اس لیے ان کے الفاظ دیکھیے تو یہ کہتے ہیں کہ لئی ست نقصن آیت اس بارے میں نقص نہیں ہے کہ یہ امت مرحومہ جو ہے یہ روح کے بارے میں نہیں جانتی اور اس کی دلیل انہوں نے یہ لی ہے کہ عامش نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس میں فراغ یہ ہے کہ اور وہ نہیں دیے گئے مگر تھوڑا سا علم تو مقدمہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو بنایا دعویٰ یہ کرنا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعویٰ یہ کرنا ہے کہ یہ جو نظریہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور قرآن نے جو کہا ہے کہ تم نہیں علم دیے گئے مگر تھوڑا سا تو اس آیت کے مخاطب مسلمان نہیں ہے بلکہ یہودی تو کہتے ہیں اللہ نے انہیں علم نہیں دیا تھا اس امت کے بارے میں کہنا کہ تمہیں بھی علم نہیں دیا گیا یہ بات نہیں اور اس کے لیے دلیل لائے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کی روایت سے اور قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو بھی ثابت ہوتی ہے نس سے وہ قرآن کریم اور نس سے ثابت ہوتی ہے وہ چیز جو حدیث متواتر حدیث متواتر کا مطلب یہ ہے کہ امت اس پر اس روایت پر اتنا اعتبار کر لے ہر زمانے کے اہل علم کے اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے اور متواتر حدیث چار طرح کی ہوتی ہے کبھی الفاظ متواتر ہوتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرما دیے وہی الفاظ امت میں اب تک محفوظ چلے آئیں ایسی احادیث اگرچہ تھوڑی ہیں لیکن ہیں حدیث متواتر آ گئی کیا آپ نے فرمایا مثلاً یہ کہ منتظر جو جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ بول رہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے اب یہ جو حدیث متواتر آ گئی کہ اس کا ٹھکانا جہنم ہے تو یہ حدیث ہر زمانے میں اتنے اہل علم روایت کرتے رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ سارے لوگ جھوٹ پہ جمع ہو جائیں شاہ صاحب رحمت اللہ آگے چل کے جہاں حدیث سے بحث کریں گے وہاں تفصیل آئے گی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حدیث معنی کے اعتبار سے متواتر ہوتی ہے معنی کے اعتبار سے متواتر ہوتی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعتیں پڑھتے تھے دو رکعتیں پڑھتے تھے اب کی نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے تو اتنا تو پتہ ہے کہ یقیناً پڑھتے تھے لیکن جیسے پڑھتے تھے اب اس کی تفصیلات الگ ہیں لیکن اتنی اجمالی چیز ثابت ہو جائے کہ کبھی کبھی توافر ہوتا ہے تیسرے درجے میں کہ ایک نسل دوسری نسل کو دیکھ کے آگے چلتی ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے شہر والے گاؤں والے اس بات کو طے کر لیں کہ آزان نہیں ہوگی تو ان کے خلاف جہاد کرنا فرض حالانکہ دیکھا جائے تو آزان زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ واجب ہو سکتی ہے حقیقت میں اس سے بھی کم ہے سنت موقع واجب ہی نہیں ہے شرن آزان اسی لیے تو ہے کہ محلے میں ایک جگہ آزان ہو گئی سب لوگ اس پہ نماز پڑھ لیں گھر میں عورتیں بھی نماز پڑھ لیں مرد بھی نماز پڑھ لیں لیکن چونکہ وہ اسلام کے شاعر میں سے ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو چیز اسلام کے شاعر میں سے ہو جائے اگر لوگ مل کے اسے ترک کرنا چاہیں تو ان سے جہاد کیا جائے گا کیونکہ نسل در نسل یہ منتقل ہوتی چلی آئی ہے آزان میں کوئی ایسی چیز اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نسل کے بعد زمانہ متواتر ہو جاتا ہے اس کی بھی مثالیں کو کہانی ہیں تو چار چیزیں تواتر میں آ جاتی ہیں حدیث میں جو چیز ثابت ہو جائے اسے نس کہتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی نس جو آیت میں ثابت ہو جائے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ نس سے حقیقی قطعی ہی ہے نس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا اور نصوص کے ہوتے ہوئے پھر اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا مثلا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو اب کوئی مستحق یہ نہیں کہہ سکتا کہ زکوٰۃ سے یا مراد یہ ہے کہ اپنے باطن کا تجزیہ کرو اور پیسے مراد نہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عظیم الصلاح نماز قائم کرو تب اس کا مطلب یہ کوئی نہیں لے سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سلاد کا مطلب دعا بھی ہے کہ سارے مل جل کے دعا کیا کرو اکٹھے ہو جایا کرو تو جو چیز کتاب اللہ سے ثابت ہو جائے وہ نقص ہے اور کتاب اور حدیث کے درمیان ایک اور چیز آ جاتی ہے اور وہ ہے کہ آئے سے کریمہ نازل ہو گئی ہو اور پھر وہ منسوخ ہو جائے تو ایسی آیات جو منسوخ ہو گئیں یہاں وہی پر اصول کے مطابق ان آیات کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کبھی تو یہ اللہ کا کلام تھا نا اللہ نے حکم نازل کیا ہے اس لیے وہ آیات قرآن جو منسوخ ہو گئی ہیں یا جو وہ تلاوت تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی اس کا وہ خیال رکھتے ہیں اس لیے مسلم ثبوت جو شرح ہے اصول کی اس میں انہوں نے بڑی بحث کی ہے اس پہ خاص طور پہ علامہ بابلوم اللہ عبداللہ علیہ نے صاحب للوم رحمت اللہ علیہ نے اس پہ بڑی بحث کی ہے بڑے آدمی بڑا علم اللہ نے دیا تھا ان کے والد بھی بہت بڑے علماء میں سے تھے انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کیا ترتیب سے پڑھنا نمازوں میں اس کا درجہ کیا ہے مثلاً آدمی نے پہلی رقط میں کلیائی کافرون پڑھی دوسری میں جا پڑھنی چاہیے تیسری میں تبت ادا اور چوتھی میں کلو اللہ پڑھنی چاہیے اگر یہ کوئی ترتیب چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا اصلاً تو اتنی سی بات ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے اس ترتیب میں گڑبڑ کرے گا تو اس کی نماز میں کراہت آ جائے گی پسندیدہ نہیں ہے یہ چیز جس طرح قرآن پاک نازل ہوا ہے بس ایسے ہی پڑھنا چاہیے لیکن علامہ رحمد اللہ علیہ کہتے ہیں میرے والد اسے فرض کے قریب قریب جانتے تھے اس لیے کبھی کوئی نماز ایسی پڑھ لیتا پڑھا دیتا تھا جس نے آیات کی ترتیب صورتوں کی بدل دیتا تھا تو کہتے تھے دوبارہ نماز پڑھ اور علم بھی بڑا خبن تھا تو احمد اللہ علیہ نے اس پر بحث کی اور وہ کہتے ہیں کہ ہنسی کہا کے نزدیک قرآن کریم کی آئے اور پھر اس آیت کے بعد وہ آیات جن کی قرآن تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی وہ ہے پھر حدیث شریف ہے یہاں پر عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ کی جس قرآن کا حوالہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں اس قرآن بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت متواتر نہیں ہے تو جب متواتر نہیں پہنچی تو اس لیے یہ قرآن نہیں ہو سکتا یعنی قرآن کی شاد کرات ہے تو شاد کرات سے مسئلہ کیسے ثابت کرنا ہے اصول کی بات یہ ہے اصل میں کہ قراتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چل قرآن پاک جب نازل ہوا تو وہ قریش کی لغت میں تھا ہر آدمی کے لیے حتہ کا پڑھنا مشکل تھا بہت سے لوگ تھے جو ہتھی بجائے حتّہ پڑھتے تھے حتہ ایک لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں کہتے ہیں اس نے مچھلی کھائی حتہ کے سر بھی کھا گیا یعنی ساری مچھلی کھا گیا حتہ اس انتہا لیے استعمال ہوتا ہے ادب بھی یہی مثال دیتے ہیں اب کا لفظ رے سے شروع ہوتا ہے یہ لفظ ہر عرب نہیں پڑھ سکتا کتنے بھی جو حتّہ پڑھتے تھے عین سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل پیش آ گئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھانا تھا ہر ایک کو پڑھانا تھا تعلیم دینی تھی تو ہر آدمی زیر نکال نہیں سکتا تھا زبان سے تو آپ نے اللہ سے دعا شروع کی کہ اللہ اس قرآن کی قرآن بڑھا دے اللہ تعالیٰ نے دو کا اجازت دے دی کہ اچھا دو نظرہ پڑھ لے حتیہ کو حتہ بھی پڑھ لے تو بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے حتیٰ کہ سات طرح کی اجازت دی گئی کہ کوئی کسی طرح بھی پڑھ لے اللہ نے کہا میں کام یہ ہیں وہ کراطیں جو اصل بنی ہیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی کوئی کراط قاری پڑتا ہے اور وہ ایک لفظ کو حفظ رحمت اللہ علیہ کی کراط میں اور طرح پڑھتے ہیں بخش رحمت اللہ علیہ کی کراط میں اور طرح پڑھتے ہیں امام کسائی رحمت اللہ علیہ کی کراط میں اور طرح پڑھتے ہیں تو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے یہ سب کی سب متبادر روایات ہیں جو سچ پہنچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جبیل امین نے پڑھایا اور جبیل امین سے لے کے اب سب کو مسلسل کراط ہیں اس لیے اگر کوئی شخص سرے سے انکار ہی کرتے کہ کراطیں ہی نہیں ہے تو ولی اللہ تو کہا اس کفر کا بتوا دیتے ہیں یہ آپ آسانی سے سمجھنا چاہیں تو آپ دیکھیں پنجاب کی کیا لفظ استعمال ہوتا ہے اب پنجابی میں کہتے ہیں ہن اور پنجابی میں کہتے ہیں ہن تو ہن اور ہن میں فرق ہو گیا رے کا ہیں دونوں چیزیں کی دونوں پنجاب میں بولی جاتی ہیں اور دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اب اردو کو سن لیں ارے کراچی کراچی بولتے ہیں لوگ بات ایک ہی ہے صرف اپنے اپنے تلفظ کا فرق ہے یہ تلفظ کا فرق چڑاغ میں جب آ جاتا ہے تو بعض اوقات الفاظ حروف تبدیل ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کیا اس نے پڑھ دیا اسی لیے فکہ نے اصل تو یہ لکھا ہے فکہ کہا بہت سی چیزیں لکھتے ہیں اپنے زمانے کے اعتبار سے لیکن جب تک فکا پر گہری نظر نہ ہو آدمی ہر مسئلہ بیان نہیں کر سکتا مفتی ہو جانا اتنا آسان نہیں مثلا فکا کہتے ہیں کہ آدمی فرض نماز میں دعائیں مانگے فرض نماز میں دعائیں نہ مانگے نفل میں دعائیں مانگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ کبرا اللہ اکبر کہتے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کرتے تھے بچہ توجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت وانا من المسلمین وہ پوری طویل ایک سے بھی طویل روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہر جگہ آتی اس کے بعد پڑھتے تھے سبحانك اللهم وبحمدك پھر ولا الہ غیر پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر جا کر فاتحہ کی قراءت شروع ہوتی تھی تو یہ کہا لکھتے ہیں کہ فرض نماز میں نہ پڑھے کیونکہ فرض نماز جو ہے اگر پڑھائے گا امام اور اتنا پڑھے گا تو لوگ تنگ آ جائیں نو سو ننانوے آدمی راضی ہیں اور ایک آدمی ناراض ہوتا ہو تو کہا کہتے ہیں منع ہے بالکل نہ پڑے بات ٹھیک ہے لیکن اگر لوگوں میں غفلت داری ہو جائے اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں چھوڑنا شروع کر دیں اور کوئی امام طویل نماز پڑھائے اور لوگ اس پہ راضی ہوں خوش ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے سنت کے مطابق نماز پڑھائیے ہمارے لیے ٹھیک ہے وہ کہا کہتے ہیں فرض ہو یا نفل ہو سب جائے گا اب انہوں نے کیوں اس کو منع کیا تھا اس لیے کہ وہ زمانہ وقت ایسا تھا جب لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ چیزیں اب ایک وقت ایسا بھی تھا رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم تو آٹھ رقطوں میں پہلی آٹھ تراوی جو تھی اس میں سورہ بکرا پڑھ لیا کرتے تھے ڈھائی پارے اور انہوں نے کہا جس دن دن منورہ میں امام بارہ رقطوں میں ڈھائی پارے سنا دیتا تھا لوگ کہتے تھے آج تو بڑی چھوٹی نماز پڑھائی یہاں ڈیڑھ پارہ کر لے کوئی تو لوگ اگلے دن تراوی کوئی نہ آئے وقت وقت کی بات ہے عالمگیری میں لکھا ہے یہ مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تراوی میں ابو و رسول تک پڑھ لے امام اور سلام پھیر لے تو دلود شریف اور دعا ہمارے نزدیک سنت ہے سنت مقصد ہے دلود شریف اور دعا بھی بات کہتے ہیں بات کہتے ہیں مسترب ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لوگ تراوی میں آئیں تراوی میں کثرت جماعت مطلوب ہے حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ امام کو یہ ڈر ہو کہ لوگ مسجد میں تلاوی پڑھنا چھوڑ دیں گے نہیں آئیں گے تو وہ ایک سنت کو ترک کر دے یعنی پورے قرآن کریم کو سنانا اور دوسری سنت کو ترجیح دے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں ترابین پڑھنے کے لیے تو چھوٹی صورتوں سے پڑھا دیں یہ سارے مسائل ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں اب ہمارے زمانے میں دیکھ لیں ہمارے دور میں لوگ الحمد للہ ترابی میں قرآن پڑھنے سننے آ جاتے ہیں قرآن کریم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی اسی طرح نماز میں فرض نماز ہے کہیں اور فرض نماز میں اگر امام طویل راز کرتا ہے سنت کے مطابق اس کے مقتدی راضی ہیں خوش ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا بالکل ٹھیک ہے نماز پڑھا یہی حال اس کے راز کا فکہ نے منع لکھا ہے کہ روایت حق کے علاوہ قرآن کریم نہ پڑھ سنایا جائے کیونکہ یہ مکرو ہے وہ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا لوگ کہیں گے قرآن پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے تو مسجد میں شور مچ جائے گا اس لیے لوگوں کو تشویش سے بچانے کے لیے امام حق رحمت اللہ علیہ کی کراط پڑی جائے فکہ اتنی رعایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ اپنے اپنے زمانے کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ عورت عدد کی نماز پڑھے جب مرد اثر کی نماز پڑھ کے گھر واپس آ جائے اس سے پہلے نہ پڑھے اب کہاں وہ دور جب گاؤں ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے قصبے ہوتے تھے اور پہاڑ کے پیچھے کون سی آبادی ہے کسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا تو نہ مردوں نے آگے کہیں سفر کرنے ہوتے تھے نہ اتنے لمبے چھوڑے معاملات ہوتے تھے تو مرد اثر پڑھ کے آتا تھا تو یقین ہو جاتا تھا کہ اثر کا وقت داخل ہو گیا اب کوئی یہی زمانے میں یہ مسئلہ ہے تو بالکل مسئلہ نہیں ہے بابا آپ تو چارٹ چھپ کے گھر گھر میں پتا ہے کیسے سبق کون سا ہے آزان ہو جاتی ہے اسپیکر ہے آپ کی ساری چیزیں <clears throat> مسئلہ تبدیل ہو گیا متعدد نظائر آپ کو فکا کی کتابوں میں ملیں گے اسی طرح یہ فکاہا کا کہنا کہ وہ اور کوئی کلاس نہ پڑھے وغیرہ نماز مکرو ہوگی تو وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگ مانوس نہیں تھے اور ہمارے زمانے میں لوگ جب جانتے ہیں اب کراتے ہیں ریڈیو میں ٹی وی میں کیا کیا چیزیں لوگ سن سکتے ہیں علم یعنی معلومات کی حد تک عام ہو گیا اس کی اب کوئی اور کسی کراہت میں نماز پڑھا دے گا تو اس کی نماز میں کراہت نہیں رہے گی فکہ عوام کی رعایت دیکھتے ہیں اب ایک جگہ لکھا ہے فکہ کہا ہے کہ امام کو جمعے کی نماز میں یا عید کی نماز میں سجدہ صاف کرنا پڑ جائے تو نہ کرے وجہ ایک وجہ تو یہ نہیں کیا کہتے ہیں مجمع ہوگا زیادہ اور مجمع جب زیادہ ہوگا تو پھر انتشار پھیل سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سجدہ کون سا انہوں نے کیا ہے پہلا ہے کہ دوسرا ہے کہ نماز کا ہے یا بات کا ہے کون سا ہے انہوں نے ایک وجہ بات کو کہانی یہ بھی کیا کہتے ہیں دیہاتی آئے ہوئے ہوں گے اور دیہات کا آدمی جب سجدہ صاف کرے گا تو اس کو پتہ نہ چلے تو اس کی نماز خراب ہو جائے گی سوچنے کی بات یہ کہ گاؤں میں نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے وہاں سجدہ صاف کر نہیں پتا وہاں بھی تھا لیکن انہوں نے اپنے زمانے میں ایسے دیہاتی دیکھے جو بالکل سیدھے سادے تھے اتنے مسئلے پتہ ہی نہیں تھے چپ کر کے نماز پڑھی نہ صاحب کی ضرورت نے نے کیا انہوں کہا اس اس نماز طرح پڑھا کرو اور اس میں صاحب نہ کرو حالانکہ وہ واجب ہے لیکن عوام کی رعایت کی یہ جو عبداللہ مسعود رضی اللہ کی کراط یہاں بیان کر رہے ہیں اگرچہ یہ روایت شاد ہے لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس سے اپنا مطلب دلیل ثابت کرنی ہے لہٰذا ابھی سے لے آئے یہ روایت کس کی ہے امام عامش رحمت اللہ علیہ کے عامش رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ تابعین میں سے تھے لیکن کم درجے کے یعنی انہوں نے کم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور عامش اس کا اصل ترجمہ ہے بھینگا اور نام ان کا جو تھا اس کی بجائے یہ اپنی کنیت سے بہت مشہور ہو گئے اس زمانے میں کنیت رکھتے تھے نا اور اگر کنیت سے پکارنا کسی کو وہ اچھا سمجھتے تھے کنیت کا مطلب آپ سمجھ لیجیے والا کراچی چلے جائیں ہندوستان چلے جائیں تو پلان پیٹ سبزی والا روشنائی والا دوات والا لکھا ہوتا ہے نا یہ جو والا کا ہے یہ کنیت ہوتی آمش براد یہ تھی کہ بہنگا آرچ لگڑا ایک پاؤں والا بہت کنیتیں ابو القاسم قاسم کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کسی نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے اس نے کیا آپ نے یہ میں بلا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو میرے نام پہ نام رکھ لو لیکن میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو محدثین نے اس پہ ایک رائے تو یہ دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک مخصوص تھا اب کوئی بھی آدمی اپنی کنیت ملک رکھ سکتا ہے کیونکہ اس وقت یہ شبہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رقبے کا اجتوا پہ جا سکتا تھا اور دوسرے انہوں نے اس پہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے بھی منع فرما دیا کہ لوگ یہ سیکھیں کہ وہ پیچھے سے ایسے آوازیں نہ دیا کریں کہ بازار میں جا رہا ہے تو آدمی جلدی چلے یا اس کے نام سے پکارے یا کچھ ایسی ترکیب کرے کہ رک جائے اگر اس طرح آوازیں دینے لگ جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ تنگ ہوں گے لوگوں کو تشویش پیدا ہوگی ذہن میں اٹھ کے دیکھے گا سوچ میں ہے مصروف ہے کہ جلدی جا رہا ہے تو اس کے اس کو اس کو پریشانی ہوگی کہ مجھے کون بلا رہا ہے عامر رحمت اللہ ان کے گستاد سے آرچ بلندے تو عامش رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک دن مارکیٹ چلے گئے تو لوگ دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے لوگ کہتے تھے ایک لنگڑا اور ایک بہنگا دیکھو کیسی جوڑی ملی ہے تو جب یہ گھر واپس آئے تو ان کے استاد نے کہا ہم آئندہ نہیں جی جائیں گے ان کے شاگرد تھے بہرحال دونوں ہی بزرگ تھے ایک عارج اور ایک آمش تو انہوں نے کہا آئندہ واپسی نہیں جائیں گے چیزیں خریدنے الگ الگ جایا کریں گے تو دوسرے نے جواب دیا ان کا ہمارا کیا بگڑتا ہے ہم تو جائیں گے آپ کی خدمت میں رہیں گے اور لوگ اگر مذاق اڑاتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ لوگوں کا معاملہ ہمارا تھوڑا ہی ہے تو انہوں نے کہا میرے بیٹے ایسی بات نہیں ہے شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نہ صرف خود گناہ سے بچیں بلکہ ایسی حرکت بھی نہ کریں جس سے دوسرا گناہ میں مبتلا ہوا انہوں نے کہا ہم دونوں جاتے ہیں لوگ گناہ میں مبتلا ہوں گے نا ہمیں دیکھ کے اس لیے ہمیں کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے کو گناہ پر مجبور ہو جائے دوسرا گناہ کرنا شروع ہو جائے اس حد تک احتیاط کرتے تھے یہ عام رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے اور عامش رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے بھی بڑے عجیب ہوا کرتے تھے محدث بہت بڑے تھے حدیث میں بڑا ان کا مقام ہے انہوں نے امام یوسف رحمت اللہ علیہ سے ایک حدیث پہ ایک مسئلے پہ بات بحث کی اور امام ونیفا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک چیز سے وہ سنا ہوا تو مسئلہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے کہا ابو یوسف یہ کہاں سے مسئلہ تم نے نکالا تو انہوں نے کہا کوئی حدیث جو آپ سے سنی تو عامش رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ حدیث مجھے اس وقت سے یاد ہے جب تمہارے ماں باپ کی شادی کی نہیں لیکن اس کا مفہوم آج سمجھ میں آیا کہ حدیث میں مسئلہ کیا اسی لیے انہوں نے پھر اگلا جملہ احساس فرمایا اور کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم پنساری ہیں ہم ہر طرح کی حدیثیں اپنے یہاں جمع کر لیتے ہیں اور طبیب حکیم تو تم ہو کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے پنساتیوں کی کون سی دوائی کس مرض میں کام آئی ہم تو نہ یاد لوگ ہم تو پنسادیوں کی طرح ہر دوائی رکھ لیتے ہیں ہر کی حدیث ہمارے پاس آ جاتی ہے انتم تو اور اطبا تو تم ہو تم جانتے ہو کہ کیا کیا چیز چیز کس کے کام آئے گی اسی لیے امام یوسف رحمت اللہ کو عامش کو جواب دے گئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا اپنا یہ حال تھا کہ وہ ایک مرتبہ بیٹھ گئے امام ونیفا رحمۃ اللہ پڑھاتے تھے اور ان کے سامنے ہی زندگی میں ہی مسجد میں دوسرے کونے بیٹھ گئے لوگ جمع ہو گئے ان سے پڑھنے لگے پر احمد اللہ کسی کو بھیجا اور کہا پانچ سوال اس کے پوچھو لے یوسف اور ہاں کرے تو کہنا یہ بھی غلط ہے اور نہ کرے تو بھی غلط ہے وہ پانچ سوال لے کے گیا یوسف احمد اللہ پوچھا ہاں بھی غلط نہ بھی غلط تو چپ ہو گئے تو انہوں نے کہا اس کا حل کیا ہوتا حل کو بیٹھے ہوئے ہیں وہ منیفا رحمد اللہ کے پاس کیا امام صاحب احمد اللہ کے پاس آئے تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے اپنا کا بھی ختم کیا اور پھر انہوں نے امام صاحب رحمت اللہ کے انتقال کے بعد ایک جملہ کا جو مختار کے باپ میں باہر رائٹ میں آتا ہے انہوں نے کہا خدا کی قسم ہمارے استاد ابو نیفا رحمت اللہ علیہ جس بارے میں فیصلہ نہیں کر سکے نا اب قیامت تک ہم آنے والے ہم کی نہیں کر سکتے انہوں نے کہا ہماری عقل اور معیار اتنا نہیں پہنچتا جتنا ان کی عقل اور معیار پہنچتا تھا وہ حدیث کو ایسے دیتے تھے اندازہ لگاؤ جس آدمی کی عقل کا حال یہ ہو کہ لوگ بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں پورے چنے ہوئے مفتی اور یوسف اور محمد اور حسن ابن زیاد اور حسن ڈولفی اللہ فلاں رحم رحمہ اللہ یہ سارے بحث کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں مانے کیا وراثت کی نسب کی بنیاد پہ بچے کو نہیں ملے گی حدیث پڑی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا قاتل میراث نہیں پائے گا جرم جو اتنا بڑا کیا گناہ جو اتنا بڑا کیا ہے کہ ماں باپ کو اسے مار دیا امتداد سے وراثت نہیں ملے گی مرتب جو ہو گیا دار الحرب کافروں کے پاس چلا گیا وہاں رہنے لگا وراثت نہیں ملے گی کیونکہ مال یہ سارا کافروں کے پاس چلا جائے گا اس کی بھی بات کچھ آگے شرائط ہے اور بدکار اس کے گھر جو بچہ پیدا ہوا اس عورت کے گھر اس کو وراثت نہیں ملے گی اب یہ حدیث میں آ گیا کہ جو بچہ نسل جس کا ثابت نہیں ہے اس کی وراثت نہیں ملے گی امام جمع پر رحمت اللہ علیہ فرمایا ماں کی وراثت ملے گی باپ کی وراثت نہیں ملے گی اسے ماں کی وراثت سے کیوں محروم کرتے ہو باپ مجھول ہے نا ماں تو مجھول نہیں ماں کا تو پتا ہے کہ کون ہے تو اس کی وراثت سے کچھ محروم کیا جا سکتا سب چپ اور حیران امام صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں جس آدمی کا دماغ اتنا کام کرتا ہو ایسی ایسی جزیات نکالتا ہو باقی اس کے مقابلے میں کون ٹھہرتا رحمت اللہ علیہ انہوں نے مابونی پر رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ کئی جگہ پہ بحث کی عامر رحمت اللہ علیہ امام سے حدیثیں بہت مابنی پر رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے بہت واقعات ہیں ان کے لیکن بہرحال ان سے قطع نظر امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے ان کی بہت سی چیزوں کو لکھا اور رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو روایت کی ہے عامش رحمت اللہ علیہ کے علاوہ بھی اور ان کے شاگرد ہیں عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ کے ان کے شاگردوں میں بہت مشہور جو ہیں وہ اسود ہیں اور القما ہیں اور القمہ جو تھے وہ خاص طور سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنا ان کا تعلق تھا جو کہتے تھے ہم مکہ مکرمہ ہم کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فتوا لیتے تھے پھر امیر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ جاتے تھے پھر وہاں سے ہم اس فتوے کو پوچھتے تھے تو عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے ایک کیوں دو چار مسائل ہیں جن میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رجوع کیا ہے وہ ان کا فتویٰ اس کے سامنے پھر لوگ نہیں بولتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک فتوے میں رجوع فرمایا تھا انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا نکاح کا طلاق کا ایک اور اس پہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حضرت ایسے نہیں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر اس قبیلے کو ڈھونڈا اس آدمی کو ڈھونڈا اس سے جا کے کہا کہ جو مسئلہ میں نے تمہیں بتایا تھا وہ ٹھیک نہیں مسئلہ ایسے نہیں ایسے اتنا نازک معاملہ ہے یہ فتوے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے القما اور الکما کو لوگ کہتے تھے کہ چلنے پھرنے میں بھی بالکل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں یہ نقی قبیلہ جو تھا اس کے یہ سارے لوگ تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے اتنے بڑے مفتی تھے کہ خلفائے راشدین ان سے فتوا لیتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابن مسعود سے پوچھو اس کی کیا رائے ہے اور کتنے معاملات ایسے ہیں جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے پتا چلا تو انہوں نے کہا ابن مسعود کا فتویٰ ٹھیک ہے میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر افطاہ میں پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ تین آدمی ہیں جو پوری حنفی فقہ کی بنیاد ہے سیدنا عمر عبداللہ ابن مسعود اور علی رضی اللہ عنہ یہ تین آدمیوں پہ فقہ ختم ہو جائے شافی فکا وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پہ جا کے ختم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے تھے عبداللہ ابن باس رضی اللہ عنہ بھی مکہ کے تھے تو مکی روایات ساری ان کے پاس تھی مالکی کے وہ جا کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ عملۂہ میں رہے اور حمبلی کتاب ہو تو پھر متعدد صحابہ رضی اللہ عنہ امام احمد اجنبل احمد اللہ علیہ کا ایک ایک چیز کے بارے میں انیس انیس فتوے ملتے ہیں جائز ہے ناجائز ہے ایسے جائز ہے ایسے جائز ہے وہ جس صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت آئی اس پہ فتوا دیتے چلے گئے اس لیے حمبلی مسلک میں خاصا توسع ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کے, کے, سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس لیے ہیں کہ المومنین پہ کے انہوں نے اشتہار کیا اور بہت اشتہار کیا لیکن عمر تھوڑی ہوئی بائیس ڈگری میں انتقال ہو گیا دس برس بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو زیادہ جینے کا موقع بھی اللہ نے دیا اور یہ پوکھا تشریف لے گئے تھے وہاں کے حالات اور ہو گئے مدینہ منورہ کے اور ہو گئے نئے نئے مسلمان اسلام میں داخل ہو رہے تھے انہیں اتحاد کرنا پڑا زیادہ اور ان کے آٹھ سال کے بعد یعنی سیدنا احمد رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اٹھارہ سال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے سلی رضی اللہ عنہ کو وقت بھی بہت ملا اور ان کو اجتہاد بہت زیادہ کرنا پڑا کیونکہ وہ پہلے خلیفت المسلمین تھے جن پہ ان کے دور میں ہی کفر کا فتوا لگا اور سلی رضی اللہ عنہ کو اس کا دفاع کرنا پڑا پھر جنگیں پیش آ گئیں پھر اور بہت سی چیزیں پیش آ گئیں تو اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اجتہاد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑھ گئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیسے پڑھتے تھے اس صاحب کو وہ پڑھتے تھے وما اوتو من العلم الا قلیلا اور یہ جو سوال کرنے والے ہیں انہیں علم تھوڑا دیا گیا روح کے بارے میں سوال کرنے والے یہودی تھے شاہد اللہ آج ہو گیا انہوں نے کہا یہودی تھے انہیں علم تھوڑا دیا گیا تھا اب یہ ثابت کرنا کہتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ انو یہود یہ کتاب یہودیوں سے تھا یعنی روح روح کے بارے میں وہ سوال کرنے والے تھے بھلست اور یہ بات نہیں ہے کل آیت نسن کہ آج سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ اس امت مرحوما نے یعنی وہ امت جس پہ اللہ نے رحم فرمایا ہے اس امت کو بھی علم نہیں دیا گیا روح کی حقیقت کا جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہاں تک بات انہوں نے روح کی کی اور پھر آگے ایک قاعدہ بیان کیا ذرا سی اس کی تشریح یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس امت آئے کسی امت کے متعلق نازی نہیں ہوئی لہذا ہمیں اللہ نے روح کا علم دیا اب روح کا علم دیا اللہ نے کیا ہے بہت کچھ اس پہ لکھا گیا ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاب روح لکھی ہے اور ابن قیم نے یہاں پر یہ جو کا روح ہے اس کی تشریح میں یہ لکھ دیا ہے اور اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس روح سے مراد انسانی جسم والی روح ہی نہیں وہ کہتے ہیں اس چیز اس کے علم تو ہر ایک آدمی کو ہے لہذا اس روح سے مراد کیا ہے پھر وہ دوسری طرف چلے گئے کہ روح سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں تین چیزیں قرآن نے ان پہ روح کا اطلاق کیا ان کے چار چیزوں پہ قرآن سے جناب مسیح علیہ السلط والسلام کو بھی روح کہتا ہے اللہ فرماتا ہے روح من اللہ کی طرف سے ایک روح ہے ایک اطلاق اس سے کرتا ہے انسانی جسم والی روح دو ہو گئے تیسرا اطلاق اس پہ جبریل امین پہ آتا ہے رح روح ابین اس قرآن نے کو نازل کیا اللہ نے امین کے ذریعے سے اور امین امانت دار روح اللہ قلبے کا آپ کے دل پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خدا سے ڈرائیں اور چوتھی جگہ آتا ہے روح ہم من دینا یہ روح ہے ہماری طرف سے یعنی وہی تو چار چیزوں پہ اطلاق کیا ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ سے انکار کیا ہے قیم کے اس انکار سے بعد والے آنے والی امت نے خاصی تنقید کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جمہور کا قول یہی ہے کہ روح سے مراد انسانی روح ہے یہ انسانی روح پیدا کہتے پھر بحث ہوئی ہے اس پہ کہ پہلے جسم پیدا کیے گئے یا پہلے روحیں پیدا کیے اور اس پہ اللہ کے جو مصنف ہیں ابن عربی ایک یہ اور ایک اور بزرگ ہیں ان سب کو اشتراک یہ ہے کہ پہلے جسم پیدا ہوئے اور پھر روحیں پیدا ہوئے اور وہ دلیل میں یہ حدیث لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچہ ان ان مراحل سے گزرتا ہے یہاں تک کہ اس کے روح پھونکنے کا جو وقت آتا ہے تو پھر فرشتے اس میں روح کو داخل کرتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے جسم تیار ہوتا ہے پھر روح پیدا ہوتی ہے اس کے بعد لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایسے نہیں ہے بلکہ روح کو اس عالم سے منتقل کیا جاتا ہے ادھر کی طرف اس کے روح کو پہلے پیدا کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ہی فرما دیا ایک حدیث میں آپ نے فرمایا روحیں جو ہیں یہ اللہ کا لشکر تھی پورے کا پورا یعنی روحوں کو پیدا کیا گیا کروڑوں اربوں روحیں خدا نے پیدا کر دی آپ نے فرمایا اس جہان میں دو چیزوں کے متعلق آتا ہے ایک تو یہ صحیح حدیث ہے مسلم کی آپ نے فرمایا اس جہان میں جو روح جس روح سے ملی ہے دنیا میں بھی آ کر وہ ایک دوسرے سے مل جائیں گے دوستی تعلق پیدا ہو جائے گا اور جن کی ملاقات اس جہان میں اس اس روح روح کی سے نہیں ہوئی تم نہ اسے جانو گے نہ اس میں جانے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پہلے پیدا ہو گئی اور دوسری روایت محمد سین نے کلام کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ والسلام نے یہ بات کی کہ عرب میں نے گھر تو بنا دیا اب میں کس کو بلاؤں حج کے لیے مکہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی پانی نہیں کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا پانی اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام وجہ سے تھا بن جرم قبیلہ آ گیا تھا لیکن ظاہر ہے اتنے لوگ تو نہیں تھے تو اس روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ حج کے لیے لوگوں کو بلائیں اور میں عالم ارواح کا دروازہ کھول دیتا ہوں تو اللہ نے روحوں کا دروازہ کھول دیا اور ابراہیم علیہ اللہ السلام نے جب لوگوں کو میں بھی ہے کہ وہ دن اور آپ لوگوں کو پکاریے ابراہیم کے لوگ حج کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا تو ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر جس روح نے جتنی مرتبہ بیٹھ کا اتنی مرتبہ خدا کے گھر میں حاصل ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ روحیں پہلے پیدا ہو چکی تھی ساری اور وقت آنے پہ وہ روحیں پھر منتقل ہوتی ہیں اسی لیے عالم ارواح میں جو روحوں کو رکھا جاتا ہے تو بعض لوگوں کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں گھومیں پھریں چلیں دیکھیں اور روح کا تعلق اس قبر کے ساتھ رہتا ہی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی قبرستان سے گزرتا ہے تو جتنا وہ اس شخص کو دنیا میں پہچانتا تھا اس کی روح سے اتنا ہی پہچان دیتی ہے اور اسی سے پکارا نے مسئلہ ثابت کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قبر کے قریب کھڑا ہونا چاہیے اتنا ہی جتنا دنیا میں اس کا اس سے تعلق کہ اگر زیادہ تعلق تھا تو قبر میں قریب جا کے بیٹھے کھڑا ہو اور اگر کم تعلق تھا تو چاہے تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑا ہو جائے اور اسی لیے عالم ارواح وہاں سے پیغامات آتے ہیں اور روحوں کا جو جہان ہے اللہ انہیں اجازت دے دیتا ہے وہ کسی انسان سے جا کے بات کر لیتی ہیں اس کی روح سے بات کر لیتی ہیں تو روح اس چیز کو دیکھتی ہے اور پھر بات ہوتی ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ایک جہاز لے گئے حضرت قید ابن نے رضی اللہ کا شہادت ہو گئی ایک مسلمان پاس سے گزرا اور اس نے ان کی ڈھال بڑی خوبصورت تھی وہ لے لی چرا لی جب مدینہ منورہ گئے تو یہ جو حضرت قید رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو یہ خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا دیکھو یہ میں تمہیں جو پیغام دے رہا ہوں یہ پہنچا دینا ایسے نہ ہو کہ تم سے خواب سمجھ کے بھول جاؤ حضرت کے پاس جاؤ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس اور انہیں جا کر کہو کہ فلاں آدمی میرے پاس سے گزرا تھا اس نے میری ڈھال اتار لی ہے اور اس کے خیمے میں کسی کو بھیجیں اور فلاں جگہ ہنڈیا کے نیچے اس نے چھپا دیا وہ وصولی کر لیں اور مالک نیمت میں شامل کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے انہوں نے بھیج دیا کسی کو واقعی نہیں سے اٹھا نکل آئی اور پھر اس نے فاطمہ سے کہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مدینہ منورہ میں فلاں کو دے دینا اس میں اس کا حصہ بنتا ہے تو خالد رضی اللہ عنہ نے ایک حصہ آگے دینا وکر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو, تو وکر رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ وسیعت نافذ کر ابن عبد نے لکھا ہے کہ خواب میں کوئی آدمی وصیت کرے اور زندہ اسے نافذ کرے یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ شریعت اس کی اجازت دے دے اگر شریعت اس کی اجازت نہ دے تو میت کا وہ حکم جو اس نے آگے کسی کو خواب دے دیا ہے اس کی تعمیر نہیں کی جائے گی شریعت اس کے خلاف ابھی سے سوال میں تو واقعہ ہوا ایک صاحب نے اپنے والد کی قبر کھود کے میت نکالی اپنے گھر کے سین میں دفن کر دی سارے چیز پہ چلاتے رہے لیکن اس نے زور طاقت زیادہ تھی کچھ لوگوں کو ساتھ ملا دیا اس نے کہا انہوں نے مجھے خواب میں آ کے کہا کہ مجھے کہاں قبرستان میں عام لوگوں کے ساتھ ہو میں تو اللہ کا ایسا اچھا اچھا بندہ ہوں لہٰذا مجھے محبت تم سے ہے سب سے ہے تو گھر میں دفن کرو بہت نے فتوا دیا کہ یہ جائز نہیں اس کا نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے میں تو اپنے گھر کے سین میں اس کے مقابلے میں ایک آدمی پہ بڑا قرض ہو گیا اور اس نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نے دیکھا اور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ بڑا درد ہو گیا ہے بہت بوجھ ہو گیا تو فرمایا فلاں جگہ پہ چلے جاؤ اس ویرانے میں خزانہ ہے وہ گاڑ لے وہ کھود لینا آدمی بڑا نیک تھا اس سے خواب میں خزانہ ملے گا تو بیس فیصد خزانے کا تو یہ زکات ہے خزانے کی زکات بیس فیصد ہے تو بیس فیصد تو میں دے دوں گا میرے لیے کیا بچے گا تو میں زکات ادا کروں اپنے میں زکات بھی ادا کروں وہ تو آپ گئے انہوں نے قصہ مختصر کھودا اور وہاں سے نکل آیا خزانہ اور انہوں نے اپنے زمانے کے علماء سے فتوا لیا تو علماء نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور واقعی خزانہ نکل آیا اور انہوں نے نہ کر دی تو اب کوئی تم پہ رکاس نہیں علامہ عینی رحمت اللہ جب یہ فتوا آیا تو عینی رحمت اللہ نے شکاٹ دیا اس فتوے کو کا زکات دینی پڑے گی وہ آدمی حاضر ہوا اس کا اتنا خزانہ ملا کہ میرے قرض سے بھی کئی گنا زیادہ ہے تو میں تو دے دوں گا لیکن یہ اور علماء کے مقابلے میں آپ نے فتوا جو دیا وہ کیوں <clears throat> انہوں نے کہا فلاں فلاں فلاں فلاں صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم بیداری میں سنا کہ خزانے کی زکات بیس فیصد ہے اور روایات مجھ تک پہنچی ہیں ستوا مجھ تک پہنچا ہے میں ان کی بات نہ مانوں اور تمہاری یہ خواب کی روایت کو مانوں یہ کیسے ممکن انہوں نے کہا وہ سارے جھوٹ تھوڑے ہی ایسے تھے تمہارا خواب جو تھا سننے میں تمہیں غلطی لگ سکتی ہے ہو سکتا ہے انہوں نے فرمایا کچھ اور تم نے کچھ اور سنا کہ یہ بھی سنا تو بھی ہمارے لیے وہ دلیل نہیں ہمارے لیے دلیل شریعت ہے اس لیے یہ روئے جو ہیں اس عالم اروا سے اس عالم اربا تک لوگوں کی باتیں پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی حضرت شاہ صاحب محدود رحمت اللہ علیہ تفصیل عزیزی میں اس بات کے قائد ہوئے شاہ صاحب اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روح کے لیے قرب اور بوجھ یکساں ممکن ہے ایک آدمی کا انتقال دس ہزار سال پہلے ہوا اور اس کی روح ابھی بھی موجود ہو اور کسی انسان کا اس سے تعلق ہو جائے روح کے لیے زمان اور مکان دونوں کا قرب اور بوجھ یکساں ایک آدمی کا انتقال فرض کر لیجیے کہ مدینہ منورہ میں ہوا اور اس کی روح کو کوئی آدمی یہاں دیکھ لے بالکل ممکن ہے روحوں کے لیے قرب اور بہت شاہ صاحب رحمت اللہ کی نفی کرتے ہیں تو نفی جو کرتے ہیں تو غالباً زمان اور مکان دونوں ہی کی نفی ہو جاتی ہوگی اور پھر کچھ ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں اس کے انوار اور تجلیات میں بھرپور طریقے پہ صحیح لفظ بولیں کہ غرق ہوتی ہیں لیکن لوگوں کا سلام کرنا لوگوں کا اصال ثواب یہ سب چیزیں انہیں باری تعالیٰ کے مشاہدے سے بھی نہیں روکتی ہیں اور ادھر بھی کام چلتا رہتا روس اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ان انوار اور تجلیات کا بھی مشاہدہ کرے اور ادھر کسی نے سلام پیش کیا کچھ کیا تو وہ اس کو بھی دعا کی نے کی ہے دعا کے لیے درخواست کی وہ اس کو بھی سنتے ہیں اور ادھر بھی معاملہ صحیح ہوتا ہے یہ انبیاء علیہ صلاح السلام کی شان ہوتی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں آپ کو سلام کر لیتے ہیں اور جب آپ مٹی میں قبر مبارک میں تشریف لے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پہ اللہ نے یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا جسم سکھائے اللہ کی طاقت اور اللہ کی اطاعت جس چیز کو خدا حرام کرتے مجال نہیں ہے کہ وہ چیز سوائے انسانوں کے یہی شرارتیں کرتے ہیں باقی کسی چیز کی ہمت نہیں پڑتی آپ دیکھیں حضرت علیہ السلام السلام کی قسط میں خدا کیا کہتا ہے عورتیں پلائی گئی کہ علیہ السلام کو دودھ پلائیں اللہ نے ہر رم علیہ ساری عورتوں کا دودھ ہم نے حرام کر دیا تھا علیہ السلام ماں آئی تو دودھ پیا کسی عورت کا دودھ نہیں پیا اللہ نے جب حرام کر دیا تھا تو نبی کل بننا تھا جس نے آج بچپن میں بھی تو کوئی چیز تھی بچے نے حرام کو نہیں لگایا اللہ نے حرام کر دیا اسی طرح زمین پہ خدا نے حرام کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی میری قبر پہ آئے اور مجھے سلام کرے تو رد اللہ روحی اللہ میری روح کو لوٹا دے گا تاکہ میں اس کا جواب دوں اس پہ محدثین تین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت کوئی نہ کوئی سلام پیش کر رہا ہوتا ہے تو کیا روح نکالنا پھر لوٹانا پھر نکالنا لوٹانا یہ کیا عمل ہوا تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری توجہ اس کی طرف ہو جائے گی جو بھی آ کر ہماری قبر پہ ہمیں سلام پیش کرے گا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انبیاء علیہ السلام سلام اپنی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں اور جو لوگ جا کر سلام پیش کرتے ہیں اگر اللہ کے یہاں سلام کی قبولیت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ خدا کے انوار تجلیات مشاہدات اس میں غلط ہیں اور پوری توجہ مبارکہ اس طرف ہے لیکن جو بھی جا کر کے سلام پیش کرتا ہے اس کی طرف بھی توجہ ہو جاتی ہے تو سلام کا جواب بھی ہوتا ہے اور اور, اور, اور, جو چیزیں بھی محدثین اور کتابوں میں لکھی ہیں وہ ہوتی ہیں